حضرت سلمہ بن روح بن زمبع اپنے دادا حضرت زمبع بن روح جزامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوئے انہوں نے اپنے غلام کو خسی کر دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلے کی وجہ سے اس غلام کو آزاد کر دیا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار چھ سو اناسی